استغفار کے وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو تلقین ہوئے حضرت انس رضی اللہ آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه علیہ التواب الرحيم کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ یہ کلمات ہیں سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے لیکن اس میں شک کیا گیا دعا کا ترجمہ اے اللہ آپ پاک ہیں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں میں نے برا کیا اپنے آپ پر ظلم کیا میری مغفرت فرما آپ تمام بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ تعریف کے لائق ہیں میں نے برا کیا اپنے آپ پر ظلم کیا میرے اوپر رحم فرما کیونکہ آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں اور تعریف کے لائق ہیں میں نے برا کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا میری توبہ قبول فرما حقیقت یہ ہے کہ آپ بار بار توبہ قبول کرنے والے ہیں بھرپور رحم کرنے والے ہیں عن انس رضي الله عنه في قوله عز وجل فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قال قال سبحانك اللهم الى اخره ذكر انه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شك فيه